حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آواز یا بدبو یعنی محسوس ہونے کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو دس